عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپن رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا